الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی شفاعت کرے وہ تمام وہ کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں سوائے اتنی مقدار کے جتنی وہ چاہتا ہے اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے اور ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں وہی بلندی اور عظمت والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اس لیے کہ اس میں باری تعالیٰ کی توحید اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے مسند احمد میں ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے مسند احمد میں ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک چوتھائی قرآن ہے امام احمد اور نسائی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آیت الکرسی ہے ایک اور حدیث میں ہے جسے امام احمد ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تمام مخلوق کا تنہا معبود ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا وہ قائم بنفس ہی ہے تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے اور تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا ہے اسی نے انہیں باقی بھی رکھا ہے اور اپنے وجود و بقا کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ ہی انہیں وہ چیزیں دیتا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے تمام موجودات اس کے غلام ہیں اور اس کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ نے فرمایا ان کل منفی فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدا کیا آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے بندے ہیں مریم آیت ترانوے کون ہے جو اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کرنے کی جرت نہیں کرے گا جب انبیاء اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کریں گے تو بھلا وہ اسنام جن کی کفار پرستش کرتے ہیں اور جن کے بارے میں وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں ان کے لیے سفارشی بنیں گے کیسے شفاعت کر سکیں گے حدیث شفاعت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ مجھے اسی حال میں چھوڑ دے گا جتنی دیر چاہے گا پھر مجھ سے کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی بخاری و مسلم اور یہ شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی مشرقین کے لیے نہیں ابو رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون خوشبخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا ہوگا بخاری معلوم ہوا کہ یہ شفاعت اہل توحید کے لیے اللہ کا ایک انعام ہوگا وہ تمام وہ کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کو محیط ہے کسی بھی مخلوق کا ماضی حاضر اور مستقبل اس کے علم کے حدود سے خارج نہیں جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما وما بين ذلك كان ربك نسيا یعنی ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں مریم آیت چونسٹھ اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں سوائے اتنی مقدار کے جتنی وہ چاہتا ہے کوئی بھی شخص اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کی زبان میں فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یعنی اے اللہ تیری ذات پاک اور بے عیب ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو تو نے دیا ہے البقرہ آیت بتیس اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم ہے یعنی اللہ کا علم آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما یعنی اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے اور ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں وہی بلندی اور عظمت والا ہے آسمان و زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات و موجودات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہر ایک کا وہی اکیلا نگہبان ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہر چیز اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے یہ اور ان جیسی تمام آیتوں اور صحیح احادیث میں باری تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں صلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے اور ان کی کیفیت نہ بیان کی جائے اور نہ کسی مخلوق کی صفات کے ساتھ ان صفات کو تشبیح دی جائے